اور جب وہ آگ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور ان سے کہیں گے جو بڑے بنتی تھے ہم تمہارے تابے تھے تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ گھٹا لوگے